تیسرا وہ آقا ہے کہ جس کو دورہ اجر ملے گا کہ اس آقا کے پاس مختلف غلام ہیں ان کی وہ تعلیم و تربیت کرتا ہے جیسے اپنی اولاد کو انسان پڑھاتا ہے اچھی تربیت ان کی کی اپنے غلاموں کی اس میں باندھی بھی داخل ہے لڑکا بھی داخل ہے پھر اسلام کی دعوت دی مسلمان ہو گئے وہ مزید ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے کے ان کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کیا تو یہ آقا کہ اس کی ذمہ اتنی بڑی تربیت نہیں تھی جو اس نے اپنے ذمہ لگائی ہے اور اس کو پورا کیا ہے تو اس آقا کو بھی ان اپنے غلاموں کو سنبھالنے کا اجر مزید یہ کہ ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے کے ان کے رشتے کرائے تو اس وجہ سے ان کو دوہرا اجر ملے گا ایک

حالانکہ اللہ یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہی چیز ہے اللہ اللہ کا صفاتی نام ہے ذاتی نام ہے رحمان رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے تو یہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ شریعت کہ جس میں رحمان کو بھی پکارا جاتا ہے رحمان سے مراد تو جمامہ والا رحمان ہے مقصد یہ ہے کہ جب نہ ماننا ہو کوئی بھی چیز تو اس میں تو باتیں بنائی جا سکتی ہیں میر الحضاب معیوم گرو بازا یہ بعض گروہ ایسے ہیں جو قرآن مجید کے بعض کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ کافر شمار ہوتے ہیں

یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنا عقیدے کا اظہار کریں کہ میرا عقیدہ کیا ہے میں اللہ کو کس طرح مانتا ہوں دیکھو اللہ کو تو میں نے بتایا کہ مشرقین مکہ بھی مانتے ہیں اسی آٹھویں پارے میں دوسری جگہ پہ ذکر ہوا یہ فرمایا وجہ ابود اللہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله

والانعام انعام حرس میں سے والانعام عام چوپایوں میں سے اللہ کے لیے حصہ لگاتے تھے وہ خال للہ بزام ہی اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے دیکھو یہ جو ہم نے الگ کیا حصہ یہ اللہ کا حصہ ہے وہ حاض شرکائنا اور یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ ہمارے معبودوں کا ہے جو بھی وغیرہ بوٹ وغیرہ کا ہے ایک اصول یاد رکھنا یوں کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے فما کان لشرکائہم فلا یصل الى اللہ جو ہمارے معبودوں کا حصہ ہے اس حصے میں سے کوئی ادھر ادھر حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ معبودوں کا حصہ مبودا باطلہ کا حصہ بتوں کا حصہ وہ اللہ کے کھاتے میں نہیں جانا چاہیے یہ خیال رکھنا اس چیز کا لیکن ماکان فما کان تو وہ یس اللہ شرا جو اللہ کا حصہ ہم نے الگ کیا ہے

جس طرح انبیاء تعلیم دیں کہ اللہ کو اس طرح مانو کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اس طرح اللہ کو ماننے سے پھر انسان گویا کہ مسلمان کہلاتا ہے مواحد کہلاتا ہے قرآن مجید نے سورہ یوسف کو غالباً جو ختم کیا اس میں فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے

ہوش و حواس کی درستگی کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت اللہ دیتا ہوں یہ جملہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سن کر متاثر ہو جاتے تھے تو پھر یہ مشرقین مکہ کہتے ہیں اس پر جادو ہے یا یہ لوگوں پر جادو کرتا ہے یا یہ مجنون ہے تو کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس کوئی ایسا کلام ہے جس سے یہ جادو کر دیتا ہے اور لوگوں پر پھر اس کا اثر ہوتا ہے اس وجہ سے یہ جملہ کہنے کی ضرورت پیش آئی آپ نے فرمایا کہ اللہ میرا راستہ یہ ہے میرا مشن یہ ہے مجھے جو کام اللہ نے سپورٹ کیا وہ یہ کہ میں لوگوں کو دعوت اللہ دوں اعلیٰ بصیرت ہوش و حواس کی درستگی کے ساتھ میں دعوت اللہ دے رہا ہوں یہ میرا کام بھی ہے انا ومن اتبعنی میرا بھی یہی کام ہے لوگوں کو دعوت اللہ دوں اور جو میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت اللہ دیں اس لحاظ سے من اتبعنی میں اول وہ اس فضیلت میں داخل حضرات صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا زیادہ پیروکار ہوگا وہ ضرور بضرور دوسرے ساتھیوں کو دعوت اللہ ہو دیتا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا یہ سورہ رعد ہے اور ختم ہونے والی ہے تیرہ و پارا پر کل انما عمر کو اللہ ولا اللہ بولا اشر کبھی الہ ادو بآب اے نبی فرما دیجیے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ بناؤں الیہ ادعو اور اسی کی طرف یعنی خود بھی مواحد بن کے رہوں اور اسی راستے کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیتا رہوں اور پھر سب کا ٹھکانا اللہ کی طرف جانا ہے سب کو وہاں حساب ہے عَرَبِيًّا ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے آپ کے پاس علم شریعت آ گیا ہے آپ موحد بن کے رہیں زندگی گزارنے کے لیے نبی کا اس حسن آپ کے پاس ہے باوجود علم کے آنے کے اگر آپ پھر بھی خواہشات نفس کی پیروی کریں گے مالک من اللہ کے علاوہ نہ آپ کو کوئی دوست ہے اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا اللہ کے عذاب سے اللہ سمجھ